عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خوشاب کے مبلغ مولانا محمد اسلم نفیس سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس نشست کی صدارت کے لیے خواجہ خواجگان قائد تحریک ختم نبوت حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ کے جانشین اور ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب دعوت برکاتم تشیف لائے اور وہ اس نشست کی صدارت فرمائیں گی ماشاء اللہ قریب ہو جائیں حضرت صاحبزادہ صاحب کا دیدار بھی فرمائیں اور علماء کرام کے بیانات بھی سنیں مولانا محمد اسلم نفیس تشیف لاتے ہیں نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال قال النبی صلی تعالی علیہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما السلات وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد و رب العالمین قابل صد تکریم اس مجلس کے صدر اور صدارت کرنے والے صاحبزادہ خواجہ خلیلہ مصعب دامت برکات اور اسی طریقے اس سٹیج کی رونق بننے والے دیگر علماء کرام حفاظ اور قرا اور سامعین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ عالمی مجر تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام بتیسویں سالانہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے در حقیقت اس کانفرنس کو سال سال سے منعقد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے پروانوں اور شہینوں کا ایک بہت بڑا مجمع دنیا کفر اور دنیا قادیانیت کو یہ بتلا دے کہ جب تک سورج اور چاند رہے گا میرے آقا کے غلاموں کا یوں ہی نام و نشان رہے گا اہستہ کہا ہے جو سال ہا سال سے یہاں رہتے ہیں وہ نہیں ڈرتے آپ آج آئے اور ڈرنے لگے کیا کہیں گے یہ دنیا پہ حقیقت ہے جس پہ صبح ہوئی ہے شام یقیناً ہوتی ہے جو بنا ہے وہ بگڑا ہے یہ دنیا کے اندر حقیقت یہاں ہو چکی ہے کہ جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا ہے صرف جس کی ابتدا نہیں جس کی انتہا نہیں اسے خدا کہتے ہیں جس کو ہمیشہ ہی ہمیشہ ہے جس کو زوال نہیں اسے خدا کہتے ہیں جو آئے آنے کے بعد چلا جائے وہ مخلوق کہلاتا ہے اور جو ہمیشہ سال ہا سال سے ہے وہ ہمیشہ ہی قائم ہے اس کو قیام کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں اسے خدا کہتے ہیں اس مالک الملک نے اس دنیا کو جب نقشہ دیا آقا پر نور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقہ سے پوری کائنات کو نقشہ دے دیا آقا پر نور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے اللہ نے نبوت سے پہلے نوازا آخر میں ظاہر فرما دیا یوں ہی کر دیا جیسے مرکزی نکتہ کو ابتدا چھپا دیا جاتا ہے لیکن جب نقشہ کامل ہو جاتا ہے تو مرکزی نقطہ خود نظر آتا ہے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت تمام نبیوں نے جو لی ہے تمام نبیوں کی نبوت میرے نبی کی نبوت سے مستفیض ہے میرے آقا کی نبوت ذاتی ہے تمام انبیاء کی نبوت وصفی ہے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سب سے آخر میں تشریف لائے گویا کہ آپ کا آخر میں آنا نبیوں کے اختتام کا اعلان ہے میرے آقا کا آخر میں آنا نظام کے اختتام کا اعلان ہے میرے آقا کا آخر میں آنا تمام تر اخلاق کے مکمل اور کامل ہونے کا اعلان ہے میرے آقا کا آخر میں آنا انسانیت کا کمال تک پہنچنے کا اعلان ہے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخر میں آنا دنیا کینات کے صفحہ پر جتنے بھی مذاہب آئے اللہ نے آسمان سے دنیا پہ نازل کی اور تمام مذاہب کے مکمل ہونے کا اعلان ہے بلکہ وہ چیز جو مالک الملک القیامت کے دن اس انسانیت کا فیصلہ کرنے کے بعد جنت والوں کو خوشخبری کے طور پہ سنائیں گے اپنی رضا مندی کا اعلان اس دنیا میں کر کے میرے اللہ نے بتلا دیا کہ وہ آخری اعلان جو جنت میں آخر میں ہونا تھا وہ دنیا میں کر کے بتلا دیا کہ سب کام ہی آخر میں ہو چکا ہے گویا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کے بعد انسانیت کو اعلیٰ اخلاق سمجھانے کے لیے کوئی بولو اعلی اخلاق سمجھانے کے لیے کوئی اعلی اخلاق آداب دینے کے لیے کوئی آپ علیہ اصلاط وسلام کا سب سے آخر میں آنا یہ بتلاتا ہے کہ آپ کا جو مذہب آپ نے اعلان کیا اس مذہب کے اعتبار سے اور کوئی اعلیٰ مذہب لے کر آنے والا کوئی نہیں ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے مدینہ المنورہ کے اندر حکومت کر کے بتلا دیا کہ میری حکومت سے اعلیٰ کوئی حکومت کرنے والا آپ علیہ حسرات والسلام نے تمام نبیوں کی امامت کروا کے بتلا دیا کہ اب نبیوں کی جب امامت ہو چکی تو اب اس کے بعد امامت کروانے والا تو پھر ہم کیسے مان لیں مسلمہ کذاب کو یا اسود انسی کو یا پنجاب کے مرزا غلام قادیانی کو مان سکتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے ایمان کا نقطہ ہے تمام مسلمانوں کے ایمان کے مرکزی ایمان کی مرکزی حیثیت ہے میرے عزیز یہ بتلانا مقصد تھا کہ آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اپنی ختم نبوت کا اعلان کیا وہاں یہ نہیں بتلا یہاں وہاں پہ یہ بات ظاہر کر دی کہ میں جیسے آخری ہوں اسی طریقے تم میری آخری امت ہو جس طریقے سے میرے اوصاف آخری ہیں میرے اوصاف کے بعد کوئی وصف لا نہیں سکتا ان اوصاف کو اپنا کر پوری دنیا کو تم یہ بتلا سکتے ہو کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جس کام کو کار نبوت کہا جاتا ہے مسلمان کرتے ہیں یا نہیں گویا کہ کار نبوت کو مسلمان کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب نبیوں نے آنا نہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ وہ کون ہوگا دعویٰ کرنے والا کذاب تو کہلائے گا دعویٰ کرنے والا دجال تو کہلائے گا دعویٰ کرنے والا لعین تو کہلائے گا کبھی دنیا کے سفے پر وہ سچا بندہ اور انسان بر کر نہیں دکھلا سکتا عزیزان قدر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں سے چنا نبیوں کی کل تعداد کتنی کل تعداد کتنی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ان تمام نبیوں میں سے اللہ نے رسولوں کا انتخاب کیا ان رسولوں کی تعداد کتنی تین سو پھر اللہ رب العزت نے ان تین سو تیرہ میں سے انتخاب کیا جن رسولوں کو اللہ نے اپنی آسمانی کتاب دی ان کی تعداد کتنی پھر ان چار میں سے اللہ رب العزت نے جن کو اپنا کلام عطا کیا ان کی تعداد کتنی ذرا توجہ کرنے کی بات ہے نتیجے کی طرف چلتے ہیں تمام نبیوں میں سے انتخاب رسول تین سو تیرہ ہے تین سو تیرہ رسولوں میں سے انتخاب اللہ کے وہ برگزیدہ رسول جن پہ اللہ نے اپنی آسمانی کتابیں اتاری ان کی تعداد چار پھر ان چار میں سے اللہ نے جس کو اپنا کلام دیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں دیکھتا ہوں تاریخ کے آئینہ میں آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانشین آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانسارانے صحابہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نبوت کو اپنی نظروں سے دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ایک لاکھ جزاک اللہ ایک لاکھ پھر اللہ رب العزت نے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے انتخاب کیا کتنوں کا تین سو تیرہ اصحاب بدر کتنے تین سو تیرہ ہیں ادھر آپ دیکھتے ہیں نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار رسولوں کی تعداد تین سو ادھر وہ امتی جنہوں نے اپنی نظروں سے رحمت دو عالم کو دیکھا ان کی تعداد ایک لاکھ پھر ان میں سے اصحاب بدر کتنے پھر ان اصحاب بدر میں سے میرے اللہ نے چن لیا کتنے کتنے چار چنے چار چن لیے ادھر اللہ کے وہ برگزیدہ فرشتے جن کو حضرت جبرائیل کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں حضور پر نور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے مجمع سے نکال کے کہتے ہیں فل یوسلی بن فل یوسلی آقا انعامدار آج تمام نبیوں میں سے ایسا کوئی نبی نہیں جو امامت کرے آپ ہی امامت کروا دیجئے ادھر آقا رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان چار میں سے چوتھ پہلے کو بلاتے ہیں جن کا نام کیا ہے جن کا نام کیا ہے ان کے متعلق کہا جاتا ہے مرو ابا بکرن فل یوسلی بن ناس آج جاؤ میں محمد حکم دیتا ہوں میں محمد کے مسلح پہ کھڑا ہو کے کون نماز پڑھائے ادھر چار رسولوں میں سے کلام اللہ کے پیغمبر کو ملا اللہ کے پیغمبر کو امامت نبیوں کے لیے منتخب کیا گیا ادھر صحابہ میں سے تین سو تیرہ کو بدر کے لیے منتخب کیا بدر میں سے چار کو منتخب کیا چار میں سے پھر ابو بکر کو کہ اب سب جو اصحاب ہیں ان کو نماز پڑھا دیں تمام اصحاب کو نماز پڑھا دیں کسی نے اختلاف کیا کسی نے کچھ اور کہا گویا کہ تمام صحابہ نے اس پہ اتفاق کر لیا جو ابو بکر کہے گا اس پہ ہم جان نثار کر دیں گے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا حکم کیا ہے جنگ یمامہ کے متعلق آپ نے وہ لشکر بھیج دیا جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا پھر اس لشکر میں جن کی تعداد بارہ سو کے قریب پہنچتی ہے انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دیے کس لیے بارہ سو صحابہ نے اپنی جانوں کے نظرانے دیے تعداد ان سے الگ ہے بارہ سو صحابہ نے جان کس لیے دی ختم نبوت کے لیے جی ہاں ان بارہ سو میں سے سات سو صحابہ وہ ہیں جن کو وقت کا کاری کہا جاتا تھا جن کو وقت کا حافظ کہا جاتا تھا جن کا وقت کا عالم کہا جاتا تھا جن کو محدث اور مفسر کہا جاتا تھا پھر پروردگار عالم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سات سو صحابہ نے جامع شہادت حاصل کیا پھر ان سات سو میں سے ستر وہ صحابہ جو بدر میں شہید ہوئے کہاں شہید ہوئے گویا کہ صحابہ میں بتلا گئے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تمام مسائل سے یہ مسئلہ کہنا ٹھیک ہے یا عقیدہ کہنا ٹھیک ہے ختم نبوت کا عقیدہ یہ سب سے اہم ہے تمام مسائل پر تمام آج سے عہد کیجئے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے ہم ختم نبوت کے پرچم کو لہرائیں گے انشاءاللہ اللہ جی ہاں گزارش کر رہا تھا ختم نبوت کے عقیدے پر کام کریں گے اس کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک اور کام کرنا ہوگا کریں گے مشکل بہت ہے کریں گے بیک زبان کہو کریں گے وہ ہے قادیانیوں کا کاٹ کریں گے صرف آیت کا ایک جز تلاوت کرتا ہوں وضاقت علیہم الارض بما رحبت قادیانیوں کی نانی نہیں ماں بھی مر جائے گی آپ صرف بہ کاٹ کریں اس بات کا کہ ہم نہ ان سے بولیں گے نہ ان کا کچھ لیں گے کریں گے کریں گے قادیانیوں کی آواز تک نہیں نکلے گی آواز تو دور کی بات ہے ان کا جسم تک نہیں رہے گا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وما توفیقی اللہ باللہ علیہ علی تو انیب